امت رسول کی منظر ذرا حسین سے کچھ کربو بلا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا امت مسلمہ کی غیور ماؤ بہنوں اور بیٹیوں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اسی مہینہ کی نسبت سے واقع میں راج ہمارا موضوع تھا جس پر گزشتہ نشست میں تفصیلی گزارشات عرض کی گئی لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے یہ موضوع ادھورا رہ گیا تھا آج کی نشست میں اللہ رب العزت نے توفیق ادا فرمائی تو اس موضوع کو پورا کیا جائے گا گزشتہ نشست میں جو باتیں عرض کی گئی تھی ان کا خلاصہ دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں تاکہ یہ موضوع ہمارے ذہنوں میں اجاگر رہے اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آپ حضرات گرمی کی شدت میں یہاں پر جمع ہیں اللہ رب العزت اس گرمی کی شدت کے بدلے میں ہم سب کو جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرمائیں اور ہمارے لیے اس مجلس کو ذخیرہ آفرت بنائیں گزشتہ نشست میں عرض کیا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بڑے بڑے معجزات ملے ان معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کو قرآن پاک میں سبحان من المسجد المسجد الحرام الى اس آیت میں ذکر کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے اور ساری کائنات کے لیے اس چیز کی واضح علامت اور نمونہ ہے کہ لوگ قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ کے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ کر اپنا آج اور اپنا کل سنوارتے رہیں اور اپنے لیے راستوں کو ہموار کرتے رہیں اور اپنی اپنی آخرت کو بناتے رہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری کی ساری زندگی مشکلات اور تکالیف میں گھری ہوئی زندگی نظر آتی ہے اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ کائنات کو یہ بتلانا مقصود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کی محنت کا نچوڑ یہی ایک بات نکلتی ہے کہ ایمان والوں یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی زندگی ہے اس دنیا کا ہنسنا بھی عارضی ہے اس دنیا کا رونا بھی عارضی ہے اس دنیا کی صحت بھی عارضی ہے اس دنیا کی تکالیف بھی عارضی ہیں اس دنیا کی مال و دولت بھی عارضی ہے اس دنیا کی شان و شوکت بھی عارضی ہے اس دنیا کی مملکت اور سلطنت بھی عارضی ہے اس دنیا کی آل و اولاد بھی عارضی ہے یہ ساری دنیا ختم ہو جانے والی ہے اس دنیا میں ہر انسان کی حیثیت اس غبارے جیسی ہے جو چند دن تک فضاؤں میں اڑتا ہے اس کے بعد اس کو فضاؤں کا کوئی جھونکا یا کوئی ہواؤں کا کوئی کوئی کانٹا اس کو ختم کر دیتا ہے ایسے ہی انسان کی زندگی بھی اچانک ختم ہو جاتی ہے پوری دنیا میں یہ نشانیاں ہر دن نظر آتی ہیں کوئی شخص گھر سے سبزی کے لینے کے لیے نکلا ختم ہو گیا کوئی شخص گھر سے شادی کے لیے نکلا ختم ہو گیا کوئی شخص گھر سے کمانے کے لیے نکلا ختم ہو گیا کسی نے اپنے گھر والوں کو کہا میں شام تک واپس آؤں گا لیکن اس کو وہ شام نصیب نہ ہوئی کسی نے گھر میں کہا کہ میں صبح تک گھر میں واپس آ جا جاؤں گا لیکن وہ صبح اس کو دیکھنا نصیب نہ ہوئی ہر طرف یہی نمونے اور یہی مثالیں موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی کہ دنیا والوں یہ دنیا تمہارے لیے آر دی ہے یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اس دنیا کے بعد ایک بہت بڑی دنیا ہے اس دنیا کے بعد کی زندگی بہت بڑی زندگی ہے اس دنیا کی ساری کی ساری زندگی قبر کی ایک رات کے برابر نہیں ہو سکتی ہر انسان کو کروڑوں سال تک قبر میں زندگی گزارنا ہے قبر کے بعد حشر کا میدان ہے حشر کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں اور پھر اس جنت اور جہنم میں جانے کے بعد یہ زندگی ختم ہو جانے والی زندگی ہے پھر وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی اگر کوئی شخص جہنم میں جائے گا تو اس کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہوگا کوئی جنت میں جائے گا تو اس کو بھی دنیا کی نعمتیں نعمتوں کے بدلے میں جنت کی جو نعمتیں ملیں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی کبھی ختم نہ ہونے والی وہ نعمتیں ہوں گی جنت کی زندگی جنت کی نعمتیں جنت کا سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ والا ہوگا اور اس لیے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ غالیہ کہ اپنی دنیا کی زندگی کو سوار لو اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنا لو اپنی دنیا کی زندگی میں رب کو راضی کر لو اس لیے کہ یہ کائنات کسی سے وفا کرنے والی نہیں آج انسان دنیا میں گناہ کرتا چلا جاتا ہے کوئی یاروں کے لیے دوستوں کے لیے گناہ کرتا ہے کوئی مجلسیں سجانے کے لیے گناہ کرتا ہے کوئی رشتے داروں کے لیے گناہ کرتا ہے کوئی اپنی ناک اور عزت کے لیے گناہ کرتا ہے کوئی اپنی اولاد کے لیے گناہ کرتا ہے جس کسی کو حرام کماتا ہوا دیکھو پوچھو تو کہے گا اپنی اولاد کا مستقبل بنانا ہے کسی کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھو تو کہے گا اپنی زندگی میں عزت کمانی ہے کسی کو دنیا میں مجلسوں میں بیٹھ کر کہہ کے لگاتے ہوئے غیبتیں کرتے ہوئے دیکھو تو پتہ یہی چلے گا کہ دنیا کے لوگوں کے سامنے اپنی تھوڑی سی تعریف کروانی ہے لیکن دیکھ لو نہ تو یہ یار کام آنے والے نہ یہ دوست کام آنے والے نہ یہ اولاد کام آنے والی ہاں اسی اولاد جس کو انسان پال پال کر بڑا کرتا ہے اسی اولاد کے ہر گناہ کو ہر نافرمانی کو مائیں برداشت کرتی ہیں بہنیں اپنے بھائیوں کی بغاوتوں کو برداشت کرتی ہیں لیکن وقت وہ ضرور آتا ہے کہ یہی اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو انگلی پکڑ کر گھر کے دروازے سے باہر نکال کر کھڑا کر دیتی ہے یہی بھائی جائیداد کی خاطر اپنی بہنوں کو قتل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہی دنیا کی مال و دولت انسان کو ایسا واقع اور درندہ بنا دیتی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو قتل کرتا ہے اپنے ماں باپ کے مرنے کی دعائیں کرتا ہے اپنے بھائی بہنوں کو قتل کرتا ہے ہاں یہی دنیا ہے یہی مال و دولت ہے کہ جب کوئی کچھ نہیں کر سکتا دولت کے ذریعے سے قاتل خریدے جاتے ہیں دوستوں کو دشمن بنایا جاتا ہے بھائیوں کو بھائیوں کے خلاف لڑایا جاتا ہے تب یہ دولت اپنا اثر دکھاتی ہے کہ ایک بھائی کھڑا ہوا ایک دوست کھڑا ہوا ایک راستے میں چلنے والا اپنا رفیق سفر کھڑا ہوا بندوقیں اٹھاتا ہے گولیاں چلاتا ہے ہاں اس کو دنیا ملتی ہے لیکن یہ دنیا ان کے ساتھ بھی وفا نہیں کرتی ایک دن آتا ہے کہ یہی قاتل بھی مقتول بن جاتے ہیں اور قبروں کے اندر جنازے ان کے بھی دفن ہو جاتے ہیں ہر کسی کا جنازہ اٹھتا ہوا نظر آتا ہے خیر واقعہ کربلا چل رہا تھا واقعہ ناراض چل رہا تھا اور واقعہ معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دکھلایا گیا تاکہ وہ امت کو بدلا سکے امت کے لوگوں میں سب کچھ دیکھ کر آیا ہوں میں نے سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے واقعہ معراج رجب المرجب میں واقع ہوا ستائیس رجب کو ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہانی کے گھر میں تشریف فرما ہے آرام فرما رہے ہیں چھت پھٹتی ہے حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں فرماتے ہیں آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام میں لے جایا جاتا ہے حدیم شریف میں لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چیر کر آپ کا دل مبارک دھویا جاتا ہے ختم نبوت آپ کے کندھوں کے درمیان لگائی جاتی ہے اس کے بعد ایک سواری لائی جاتی ہے جس سواری کو برا کہا جاتا ہے سفید رنگ کی یہ سواری ہے جو خچر سے چھوٹی ہے اور ہمار سے تھوڑی سی بڑی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سواری پر سوار کیا جاتا ہے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک ہے وہ ذات جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروایا اس سواری پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوتے ہیں حضرت جبرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہو جاتے ہیں سفر شروع ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ایک ایسی جگہ پر اترتی ہے جہاں پر کھجوریں ہیں جہاں پر کھجوروں کے باغات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر اتر کر نوازل ادا کرتے ہیں حضرت جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے جبرائیل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ وادی یسرب ہے یہ مدینہ المنورہ کی پاک سرزمین ہے اللہ رب العزت ہم سب کو مدینہ المنورہ کی زیارت نصیب فرمائے مدینت المنورہ کی مٹی نصیب فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینت المنورہ میں اتر کر دو نوافل ادا کیے پھر سواری پر سوار ہو گئے سواری آگے روانہ ہوئی کچھ آگے جا کر ایک اور جگہ پر اتری جس کو وادی سینا کہا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر بھی دو نوافل ادا فرمائے اور حضرت جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ موسا ہے یہ وادی سینا ہے یہ وہ درخت ہے جہاں پر حضرت علیہ السلام سے اللہ رب العزت کلام فرمایا کرتے تھے اللہ رب العزت ہم کلام ہوا کرتے تھے یہ مبارک سرزمین ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر بھی دو نوافل ادا کیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے چل پڑی لیکن اللہ کی بندیوں ذرا دیکھو تو صحیح یہ شجر موسا ہے یہ موسا علیہ سلاد السلام کا وہ درخت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت حضرت موسا سے کلام فرمایا کرتے تھے اور موسا کو کلیم اللہ کا لقب ملا کہ یہ اللہ سے کلام کرنے والا ہے لیکن قربان جاؤں امت محمد پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کا یہ احسان ہوا کہ حضرت موسا علیہ السلام السلام کی قوم کو تو صرف ایک درخت ملا کہ جس سے اللہ رب العزت کا کلام ہوتا تھا لیکن پیارے محمد کی امت کے ہر ہر فرض کو قرآن پاک ملا کہ امت کا ہر فرض قرآن پاک پڑھتا رہے اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتا رہے امت کا ہر فرض قرآن پاک کے اوراق کو کھولے اور اللہ رب العزت سے کلام کرنا شروع کر دے وہ کلیم اللہ بن جائے وہ اللہ رب العزت سے کلام کرنے والا بن جائے واقعہ مختصر کرتا ہوں سواری آگے بڑھی ایک اور جگہ پر جا کر اتری وادی مدین میں اتری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے بتایا گیا یہ وادی مدین ہے حضرت شعیب علیہ السلام وسلام کا مسکن ہے یہاں پر بھی دو نوافل ادا کیے گئے سواری آگے روانہ ہوئی بیت اللہ میں اتری فلسطین کے قریب اتری حضرت عیسیٰ علیہ السلاط وسلام کی پیدائش کی جگہ پر اتری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو نوافل ادا فرمائے حضرت علیہ حضرت جبرائیل علیہ السلاط وسلام سے پوچھا پوچھا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے فرمایا گیا بیت الحم ہے یہاں پر اللہ کی ایک پیاری بندی تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے وہ بندی مریم تھی اللہ رب العزت کی پیاری بندی تھی جب کوئی بندی اللہ کو پیاری ہو جائے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنے والی بن جائے تو وہ آسیہ بن جاتی ہے پھرون کی بیوی بن جاتی ہے جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے جس کی دعا قرآن نقل کرتا ہے رب دی ربا مجھے جنت کے اندر ایک گھر دے دینا وہ بندی اگر پیاری بن جائے تو وہ مریم بن جاتی ہے جس کے لیے قرآن کے اوراق میں پورے پورے رقو اترتے ہیں پوری پوری صورتیں اترتی ہیں کتاب مریم روحنا یہ حضرت مریم علیہ ہے اللہ کی پیاری بندی ہے اللہ کو اس جگہ سے اتنی محبت ہے کہ پیارے نبی کو وہاں پر اتار دیا اللہ کے نبی نے وہاں اتر کر نوافل ادا کیے سواری یہاں سے بھی چل پڑی بیت المقدس میں جا کر اتری بیت المقدس وہ قبلہ اول جہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن ہے سواری وہاں پر اترتی ہے وہاں پر جب سواری اتری وہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل ادا کیے دیکھو اللہ کی بندیوں پیارے حبیب نے زمین کے جس حصے پر بھی جا کر قیام فرمایا جہاں پر بھی اللہ کے نبی کے پاؤں پڑے وہاں پر اللہ کے نبی نے نوافل ادا کیے تاکہ زمین کو اپنے سجدے کا گواہ بنا لے تاکہ زمین پر سجدہ دیں اور بتا دیا کہ اللہ کے بندو جہاں بھی جایا کرو جس گھر میں جاؤ جس دریا میں جاؤ جہاں کہیں بھی سفر پر جاؤ جا کر نوافل ادا کیا کرو اور زمین کو اپنے سجدوں کا گواہ بنا لیا کرو تاکہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت اس زمین کو حکم دیں گے یوم دن تو حد تو اخبار رہا بیان رب کا آ رہا زمین اپنے راز اگل اے زمین اپنے اوپر ہونے والے کارناموں کو بتا سب زمین یہ بتائے کہ اللہ کے اس بندے نے مجھ پر سجدے کیے تھے مجھ پر نوافل ادا کیے تھے یہ زمین گواہیاں دے اس لیے نوافل پڑے گئے اس کے بعد بیت المقدس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علی وسلام کی ارواح کو وہاں پر جمع کیا گیا تمام فرشتوں کو جمع کیا گیا کسی نے آزان کہی پھر اقامت کہی گئی پھر جب نماز پڑھانے کا وقت آیا تو پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلاط والسلام کی امامت کا منصب ملا آپ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلاط والسلام کو نماز پڑھائی نماز کے بعد خطبہ دیا خطبے کے خطبے کے بعد انبیاء کرام علیہ السلاط والسلام میں سے حضرت آدم علیہ السلاط وسلام حضرت ابراہیم علیہ السلاط وسلام حضرت موسا علیہ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تعریفیں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدع کی اور آپ کو سلام عرض کیا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے مسجد افسا تک کا سفر مسجد حرام سے مسجد افسا تک کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے اور مسجد افسا کے آسمانوں تک کے سفر کو اور سدرت المنتہا تک کے سفر کو اور اللہ رب العزت کے حضور اللہ رب العزت کی درباہ میں درگاہ میں اور دربار میں حاضری تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے اب معراج شروع ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف تشریف لے جاتے ہیں آسمان اول پر پہنچتے ہیں آسمان کے دروازوں پر دستک دی جاتی ہے آج لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ یہ مولوی آسمانوں کی باتیں کرتے ہیں یہ قرآن و حدیث سے آسمانوں کی باتیں سناتے ہیں ہمیں تو صرف یہی دنیا کی زندگی نظر آتی ہے اس سے آگے آسمان کیا ہے آسمانوں سے اوپر کیا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے لیکن جاؤ جا کر آج کے سائنسدانوں سے پوچھو آج کل کے سیارتوں میں ریسرچ کرنے والوں سے جا کر پوچھو کیا ان کو فضاؤں میں اتنے بڑے بڑے کہکشاں نظر نہیں آ رہے کہ جن کہکشاؤں میں ہزاروں سیارتیں ہیں اور ان سیارچوں میں سے ایک ایک سیارہ زمین سے گیارہ گیارہ گنا بڑا ہے آج جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بندیوں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو رب جنت میں اتنا بڑا درخت لگا دے گا کہ جس درخت کے سائے کے نیچے سو سال تک گھوڑا بھاگتا رہے گا تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا تو لوگ ہنستے ہیں کہ یہ مولوی کہاں کی باتیں کرتے ہیں لیکن ان عرض اللہ رب العزت کی کائناتیں بہت بسی ہیں جس رب نے بنایا ہے جس رب نے ماں کے چھ انچ کے پیٹ میں انسان کو جنم دیا اور ساری کی ساری کائنات اس ماں کا پیٹ تھا تب انسان کو اگر کوئی کہتا کہ اے انسان تو نے ماں کے پیٹ میں دنیا میں جانا ہے جس دنیا میں بڑے بڑے درخت ہیں جس دنیا میں بڑی بڑی سڑکیں ہیں تو انسان کو یقین نہ آتا لیکن یہ انسان اس دنیا میں آیا اس نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے درخت اتنے بڑے بڑے شہر اتنی بڑی بڑی سڑکیں اب اس انسان نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا لیکن رب نے کہا کہ اس کو سب کچھ مت سمجھ تیری آنکھ بند ہو جائے گی اس کے بعد تیرے لیے بڑی بڑی دنیا پڑی ہے بڑی بڑی کائناتیں پڑی ہیں رب نے وہ کائناتیں اپنے پیارے حبیب کو دکھلائی پیارے حبیب آسمان اول تک پہنچے آسمان اول کے دروازوں کو کھٹکھٹایا گیا آسمان کے دروازوں پر موجود پہرے داروں نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کون ہے جبرائیل امین نے کہا میں ہوں اور میرے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے لیے ساری کائنات کو بنایا اور سجایا گیا ہے فرشتوں نے دروازے کھول دیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام مرض کیا سلامتیاں پیش کی گئی آپ کی خدمت میں سلام مرض کیے گئے دروازے کھول دیے گئے اہلن مرحبا کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلاط وسلام سے ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلاط وسلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اپنی دائیں جانب دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں اپنی بائیں جانب اپنی دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکرا اٹھتے ہیں اپنی بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں حضرت جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل ابا محترم کی یہ حالت کیوں ہے حضرت ابراہیل علیہ السلام وسلام نے فرمایا اے پیارے حبیب حضرت آدم علیہ السلام وسلام کی دائیں جانب اللہ رب العزت نے جنتیں بنائی ہیں جب یہ جنت کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو مسکرا اٹھتے ہیں کہ ان کی ان کی اولاد کو ان جنتوں میں داخل کیا جائے گا اور جب اپنی بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر جہنم کی ہو نہ کیا ہے جہنم کے اندھیرے ہیں جہنم کے گڑے ہیں جہنم کی آگ ہے جہنم کے سانپ اور بچھو ہیں تب ان کا دل بیٹھ جاتا ہے اور یہ رونے لگ جاتے ہیں کہ میری اولاد کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام والسلام کو ملنے کے بعد دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے دوسرے آسمان پر بھی دروازے کھولے گئے سلامتی آر کی گئی آلن بسالم کہا گیا اس آسمان پر حضرت یاہی علیہ سلاد وسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ سلاد سے ملاقات ہوئی آسمان دوم سے آسمان سوم کی طرف آسمان سالس کی طرف تیسرے آسمان کی طرف سفر ہوا تیسرے آسمان کے دروازے کھولے گئے سلامتی آر کی گئی اس آسمان پر حضرت یوسف علیہ سلاد وسلم السلام سے ملاقات ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلاد کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کہا کہ کیا پیارے ہیں یوسف علیہ والسلام اور فرمایا کہ کائنات کے حسن کا بہت بڑا حصہ حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو دیا گیا لیکن کائنات میں انسان اپنے حسن پر اعتراتا ہے انسان اپنے مال و دولت پر اعتراتا ہے لیکن یہ تمام چیزیں انسان کے لیے آزمائشیں بن جاتی ہیں ہاں حضرت یوسف علیہ سلاد وسلام کا حسن بھی ان کے لیے آزمائش بن گیا کہ ان کو دنیا میں جیلوں کی زندگی گزارنی پڑی اپنے بھائیوں نے ان کو فروخت کیا جیلوں میں رہے اسی طریقے سے مصر کے بازاروں میں بیچے گئے لیکن اللہ کے پیارے حبیب تھے اللہ کے پیارے نبی تھے اللہ نے دنیا میں تکلیفیں دی لیکن دیکھو تو صحیح اللہ نے کیسا پیارا مقام دیا کہ تیسرے تیسرے آسمان پر کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت نے تیسرے آسمان پر بڑے بڑے محلات حضرت یوسف علیہ والسلام کے نام کیے ہوئے ہیں حضرت یوسف علیہ والسلام سے بھی ملاقات ہو گئی چوتھے آسمان کی طرف سفر ہوا چوتھے آسمان کے دروازوں پر دستک دی گئی آسمان کے دروازے کھولے گئے سلامتی کی گئی اور اس چوتھے آسمان پر حضرت علیہ سلام سے ملاقات ہوئی پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے پانچویں آسمان کے دروازے کھولے گئے سلامتی عرض کی گئی حضرت السلاط اسلات سے ان سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان کی طرف سفر ہوا چھٹے آسمان کے دروازے کھولے گئے سلامتی کی گئی اور اس آسمان پر حضرت علیہ وسلام سے ملاقات ہوئی پھر سفر ہوا آسمان پر ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے وہاں پر جا کر دیکھا کہ ساتویں آسمان پر ایک بیت معمور ہے زمین پر جہاں پر بیت اللہ شریف ہے بیت اللہ سے اگر ایک خط کھینچا جائے اور اس کو آسمانوں کی طرف لے جایا جائے تو وہ خط سیدھا کا سیدھا بیت سیدھا کا سیدھا بیت معمور کی طرف جاتا ہے بیت اللہ شریف کے محاذات میں اللہ رب العزت ہم سب کو بیت اللہ شریف کا طواف اور زیارت نصیب فرمائے حضر اسود کے بوسے نصیب فرمائے بیت اللہ شریف کے محاذات میں آسمانوں پر بیت معمور ہے ساتویں آسمان پر اللہ رب العزت کا گھر ہے اور اس بیت معمور کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلاد والسلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور بیت معمور کا طواف فرشتے کر رہے تھے اور یہ بیت معمور کا طواف روزانہ ستر ہزار فرشتے کرتے ہیں اور قیامت تک فرشتے کرتے رہیں گے اور اللہ رب العزت کے اتنے فرشتے ہیں کہ ایک فرشتہ جب ایک طواف کر لے گا تو قیامت تک دوبارہ اس کو طواف کرنے کا موقع نہیں ملے گا بیت معمور پر حضرت ابراہیم علیہ السلاد والسلام سے ملاقات ہوئی پھر اس سفر کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آسمانوں کی سیریں کرائی گئی اور جنت اور جہنم اور عالم برزخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلایا گیا اس برزخ کے ہولناک حالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلائے گئے آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب جہنم سے مت ڈرایا کرو دل کاپ جاتے ہیں اور اللہ کے بندوں ذرا قرآن اٹھا کر دیکھو پیارے حبیب کے آنسو جا کر دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی تاریخیوں میں سستیاں جا کر سنو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے غم اور آلات جا کر پڑھو صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھو قرآن پاک اٹھا کر دیکھو ہر صورت میں تمہیں جہنم کا ذکر ملے گا ہر دوسرے رقو میں تمہیں قیامت کا ذکر ملے گا اس لیے کہ انسان کا ایمان کمزور ہے انسان دنیا کی رنگینیوں میں دنیا کی مستیوں میں دنیا کے جوش و خروش میں دنیا کے اندر انسان کبھی ہوش میں اور کبھی مدہوشی میں دنیا میں انسان کبھی مال و دولت کے نشے میں کبھی عزت اور کبھی مرتبے کی شان و شوکت میں رب کو بھول جاتا ہے کبھی عیش میں رب کو بھولتا ہے کبھی چیس میں رب کو بھلا دیتا ہے لیکن یہ قرآن بار بار انسان کو پکڑ کر واپس رب کی طرف لے کر آتا ہے رب کی طرف بلاتا ہے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عالم اربا اور عالم برکت کے حالات دکھلائے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر امت کو بتلایا کہ اے لوگوں میں وہ سب کچھ دیکھ کر آیا ہوں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا ہے فرمانے لگے میں نے دیکھا میں ایک ایسی قوم پر سے گزرا جس قوم کو اللہ رب العزت نے جن کے ہاتھوں کے ناخونوں کو بڑا بڑا کر دیا ہے اور ان ناخونوں کو لوہے اور تانبے کا بنا دیا ہے اور ان لوگوں کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ ان لوہے اور تانبے کے ناخونوں سے اپنے چہروں کو نوچتے ہیں اپنے سینوں کو نوچتے ہیں اپنے جسم کا گوشت نوچتے ہیں اور اپنے جسم کو بالکل نوچ نوچ کر ہڈیوں تک گوشت نوچ لیتے ہیں پھر رب ان کے جسموں پر دوبارہ گوشت اگا دیتا ہے پھر ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو نوچتے ہیں اپنے جسم کو بمبوڑتے ہیں اپنے جسم کو کاٹتے ہیں پوچھنے لگے جبرائیل امین سے پوچھا پیارے حبیب نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اس آزاد میں مبتلا کیا ہے جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبتیں کیا کرتے تھے جن کی مجلسیں اور جن کی نشستیں غیبت سے بھری ہوتی تھی جن جو غیبتیں کر کر کے اپنی راتیں گزار دیا کرتے تھے اس کی غیبت اس کی غیبت فلاں کی غیبت اس کی غیبت جنہوں نے رشتہ داریوں کو تباہ و برباد کر دیا جنہوں نے آپس کے رشتوں کو آپس کی داریوں کو آپس کی محبتوں کو آپس کی الفتوں کو تباہ و برباد کر دیا جن کی زبان سے اور جن کی آنکھوں سے کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی یہ زندگی میں غیبتیں کیا کرتے تھے آج اللہ رب العزت نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے اس جگہ سے چلے گئے آگے دیکھا کہ ایک قوم ہے اس قوم کے لوگ ہیں عورتیں اور مرد ہیں کہ جن کو پتھر کے لکمے بنا کر کھلائے جا رہے ہیں جن کو پتھر بڑے بڑے پتھر ہیں اور فرشتے ہاتھوں میں گرد لے کر اور ہاتھوں میں کوڑے لے کر کھڑے ہیں اور ان کے جسموں پر مار رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ ان پتھروں کو اور وہ ان پتھروں کو کھانے پر مجبور کیے جا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اس عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں سود خوریاں کیا کرتے تھے جو دنیا میں سود لے لے کر کھایا کرتے تھے جن کو دنیا میں سود کھانے پر بڑا فخر ہوا کرتا تھا جو ہر چیز سود پر لے لیا کرتے تھے جن کو ان کے گھروں میں بیٹھ کر کہا جاتا تھا کہ تمہیں سوئی سے لے کر جہاز تک لینا ہے تمہیں بینکوں سے سود پر مل جائے گا اور جو بینکوں کے پاس جا کر اور قرضوں پر لے کر سود خوریاں کیا کرتے تھے آج ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے بھی روتے ہوئے گزر گئے ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا ان کے سروں پر پتھر مارے جا رہے تھے اور فرشتے مار مار کر ان کے سر کچل دیتے تھے پھر ان کے سر برابر کر دیے جاتے پھر دوبارہ ان کے سر کچلے جاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے جن کو مسجد سے آزان کی آواز آتی تھی جن کو مسجد سے آواز آتی تھی الصلاح حیار فلاح لیکن ان کے گھر کے کپڑے ناپاک ہوا کرتے تھے ان کے جسم کے کپڑے ناپاک ہوا کرتے تھے اور وہ نماز نہیں پڑھتے تھے آج ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے کہ جن کی شرم گاہوں پر چیچڑے لٹک رہے تھے اور جن کے لیے زری اور زرکون یعنی بڑے بڑے پتھر اور بہت بڑے بڑے کانٹے اور کانٹے دار درخت جن کے لیے بچھائے گئے تھے اور فرشتے ان کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ ان کانٹوں کے درختوں کو کھائیں اور ان پتھروں کو کھائیں اور ان کانٹوں سے ان کے جسموں کو چیرا جا رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حالت دیکھ کر رونے لگے اور جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے جن کو رب نے زیور دیے تھے جن کو رب نے مال و دولت دیا تھا لیکن یہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے بھی چلے گئے آگے جا کر دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کے لیے بہت قسم کھانے رکھے ہوئے ہیں بہت خوشبودار قسم کی ہانڈیاں رکھی ہوئی ہیں لیکن انہی خوشبودار کھانوں کے ساتھ انہی خوشبودار ہانڈیوں کے ساتھ بہت ہی بدبودار قسم کے اور دنیا کے ایسے بدترین کھانے رکھے ہوئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کھانوں میں سے اگر کوئی ایک کھانا اس دنیا کے آسمان اور زمین کے درمیان ڈال دیا جائے تو پوری دنیا کی سزا پوری دنیا کی فضا اور ہوا اتنی بدبودار ہو جائے کہ سانس لینا محال ہو جائے دنیا والوں کے لیے زندہ رہنا محال ہو جائے ایسے کھانے رکھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ان بدبودار چیزوں کو کھائیں اور ان بدبودار چیزوں کو اپنے منہ میں ڈالیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیل سے پوچھا اے یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اس آزاد میں مبتلا کیا گیا ہے جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں کہ جن کو دنیا میں اللہ رب العزت نے حلال شوہر اور حلال بیویاں دی تھی لیکن یہ گھروں میں حلال ہونے کے باوجود حرام کاریاں اور بدکاریاں کیا کرتے تھے اپنے منہ کالا کیا کرتے تھے آج ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے یہاں سے چلے گئے آگے گئے تو دیکھا امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی کینچیاں دی گئی ہیں اور ان کینچیوں کے ساتھ وہ اپنے ہوٹوں کو کاٹ رہے ہیں اپنی زبانوں کو کاٹ رہے ہیں اور جب وہ اپنے ہوٹوں اور زبانوں کو کاٹ دیتے ہیں پھر رب ان کے ہونٹ اور زبانیں پیدا فرما دیتا ہے اور پھر وہ ان کو کاٹنے لگتے ہیں اس دردناک عذاب میں مبتلا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل مجھے بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ باعث آپ کی امت کے وہ مبلف آپ کی امت کے وہ معلم آپ کی امت کے وہ مدرس ہیں جو لوگوں کو دعوتیں دیا کرتے تھے جو لوگوں کو دین کا راستہ بتلایا کرتے تھے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے جو لوگوں کو بڑے بڑے بیانات اور بڑی بڑی تقاریر کیا کرتے تھے لیکن ان کی اپنی زندگیاں عمل سے خالی تھی ان کی زندگیوں میں عمل نہیں تھا جو کچھ کہا کرتے تھے یا ما لا تفعلون یہ جو کچھ اپنی زبانوں سے کہا کرتے تھے اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے آج رب نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے آج رب نے ان کو اس کام پر لگا دیا ہے کہ کاٹو اپنی زبانوں کو کاٹو اپنے ہوٹوں کو تمہارے یہ ہوٹ بڑے چلا کرتے تھے تمہاری یہ زبانیں بڑی تیز اور چلا کرتی تھی لیکن آج اپنے ہاتھوں سے کاٹو اور کاٹتے چلے جاؤ کاٹتے چلے جاؤ رب تمہیں معاف نہیں کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے دیکھا کہ امت کی خوبصورت اور جوان عورتیں ہیں جن کو جہنم میں لٹکا دیا گیا ہے ان کے بالوں میں ان کے سروں میں زنجیریں ڈال کر جہنم میں الٹا لٹکایا گیا ہے پیارے حبیب کی دھاڑیں نکل گئی پوچھا جبرائیل کون ہے فرمانے لگی پیارے حبیب یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بال غیر محرم مردوں کو دکھایا کرتی تھی جن کے سر دوپٹوں سے خالی رہتے تھے جن کے سر کے بالوں کو ان کے غیر محرم دیکھا کرتے تھے جن کو اپنے بالوں کے ریشمی ہونے پر اپنی زلفوں کی سیاہی پر اپنے بالوں کی وسعتوں پر بڑا ناز تھا جو لوگوں سے تعریفیں کیا کرتے تھے لوگوں کی تعریفیں حاصل کر کے خوش ہوا کرتے تھے طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے مجھے تو سن کے بھی کار بھی معلوم ہوتی ہے یہ وہ عورتیں تھیں جو اپنے بال غیروں کو دکھایا کرتی تھی آج ان کو اس آزاد میں مبتلا کر دیا پیارے حبیب نے اپنی آنکھیں گھما لی آگے گئے دیکھا تو کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کو ان کی زبانوں سے ان کی زبانوں میں توپ ڈال کر ان کی باتوں میں زنجیریں ڈال کر ان کو جہنم میں لٹکا دیا گیا ہے پیارے حبیب نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون سی عورتیں ہیں کہا یہ وہ عورتیں ہیں جن کی زبانیں بہت دراز تھی جن کو اپنی زبانی پر پر جن کو اپنی لمبی زبانوں جو دن رات بس باتیں کیا کرنا اس پر بات اس پر بات پٹر پٹر جن کی زبانیں چلا کرتی تھی جن کو اس بات پر بہت ناز تھا کہ جو کچھ ہمارے دل میں ہوتا ہے وہ ہماری زبان پر ہوتا ہے جن کو رب نے زبانیں دی تھی رب کے کلیمے کے لیے جن کو زبانیں دی تھی رب نے اپنی حمد و تحمید کے لیے جن کو رب نے زبانیں دی تھی قرآن پڑھنے کے لیے جن کو رب نے زبانیں دی تھی پیارے حبیب کے نغمات پڑھنے کے لیے انہوں نے دن رات اپنی زبانوں کو چلایا دن رات اپنی زبانوں سے گندے لطیفے سنائے دن رات اپنی زبانوں سے بدخوئیاں کی دن رات کہہ کے لگائے فلید کلیل اور اللہ کے بندو قرآن کہتا ہے مت ہنسو اتنا مت ہنسو تمہیں رونا پڑے گا زیادہ ہنسا مت کرو اس لیے کہ پیارے حبیب نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنا انسان کے جسم کو انسان کی روح کو کمزور کر دیتا ہے زیادہ حقو کلیلا ولجو کثیرا رویا کرو رب سے ڈرا کرو رب کی جہنموں سے ڈرا کرو پیارے حبیب آگے چلے دیکھا کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ہاتھوں کو ان کی پیشانیوں سے باندھ دیا گیا اور ان کے بازوؤں کو اور ان کی ٹانگوں کو ان کے سینوں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور ان کو جہنم میں لٹکا دیا گیا پیارے حبیب نے پوچھا کون ہے بتایا گیا دنیا میں پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی بچوں نے پیشاب کر دیا بستر خراب ہو گئے اپنے کپڑے خراب ہو گئے دن رات ناپاکی پاکی کا پتہ نہ ناپاکی کا پتہ بس دن رات پیشاب ہے پخانا ہے نجاستیں ہیں اور ان میں لکڑی ہوئی پڑی ہیں آج رب نے ان کو اس انداز میں جہنم میں لٹکا دیا پیارے حبیب آگے چلے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جن کے چہرے خنزیروں کی طرح بنا دیے گئے ہیں اور ان کے بدن گدوں کی طرح بنا دیے گئے ہیں اور ان کے جسموں کے ساتھ سانپ لپٹے ہوئے ہیں اور ان کو دس رہے ہیں خدا کی قسم کچھ جوت نہیں ہے خدا کی قسم پیارے حبیب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس لیے تو بھاڑے مارتے ہوئے آئے اور حضرت فاطمہ کو بتایا تو وہ بھی رونے لگی ان کی آنکھوں کے بھی آنسو ختم ہو گئے پوچھا جبرائیل کون لوگ ہیں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ عورتیں ہیں جو نماز کا مذاق اڑایا کرتی تھی جن کو کوئی کہتا تھا اللہ کی بندیوں نماز پڑھو وہ کہتی تھی ہم تو دل کی بڑی صاف ہے ہمارا دل بڑا صاف ہے ہمارے دل میں کوئی منافقت نہیں ہے نماز کا مذاق اڑایا کرتی تھی پیارے حبیب آگے چلے دیکھا جہنم کی ایک گھاٹی ایک وادی ہے جس میں عورتیں بھری ہوئی ہے اور کتوں کی شکل ان کی بنا دی گئی ہے اور ان کے جسموں میں آگ کو داخل کیا جا رہا ہے پھر ان کے جسموں سے آگ کو نکالا جا رہا ہے پیارے حبیب نے پوچھا جبرائیل کون ہے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حسد کیا کرتے تھے اس سے حسد اس سے حسد کسی کے پہناوے سے حسد کسی کے گھر کے سے حسد کسی کی عزت سے حسد حسد کسی کی اولاد سے حسد کسی کی رشتہ داری سے حسد کسی کی محبت سے حسد کسی کے دین سے حسد کسی کی دنیا سے حسد کسی کی عزت سے حسد کسی کی شہرت سے حسد دن رات لوگوں سے جلا کرتے تھے حسد کیا کرتے تھے آپ دیکھو ان پر یہ عذاب مسلط کر دیا گیا اور اللہ کی بندیوں واپس آ جاؤ اور اللہ کے بندو قرآن کی طرف آ جاؤ یہ قرآن میرے لیے بھی ہے یہ تقریریں کرنے والوں کے لیے بھی ہے یہ تقریریں سننے والوں کے لیے بھی ہے یہ خود کو دیندار کہنے والے دین کے ٹھیکے داروں کے لیے بھی ہے یہ دین سے دور رہنے والوں کے لیے بھی ہے کسی کو پتا نہیں ہے کس کا کیا ہزر ہوگا کسی کو کوئی پتا نہیں ہے کہ کون کدھر جائے گا کسی کو کوئی پتا نہیں ہے کہ کون کھڑا ہے کون کھوٹا ہے عقل اے کم عقل کس کو کیا خبر ہے کہ کس کا کیا ہوگا جب عمل تولے جائیں گے جب عمل میزان پر رکھے جائیں گے جب ترازو میں عمل تولے جائیں گے جب جنت اور جہنم کو سامنے لایا جائے گا کوئی پتہ نہیں ہے تقریریں کرنے والے کہاں ہوں گے تقریریں سننے والے کہاں ہوں گے کسی کی ذات مقصد نہیں ہے رب ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے رب ہم سب کی جہنم کی گھاٹیوں سے حفاظت کرنا ہے تھوڑی سی تھوڑی سی گرمی ہے بجلی چلی جاتی ہے مرنے کو آ جاتے ہیں برداشت نہیں ہوتا لیکن دیکھو تو صحیح کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں ایک لمحے کے لیے یاد نہیں آتا کہ جہنم میں کہاں جائیں گے قبر میں کون سے پنکھے لگیں گے قبر میں کون سی ہوائیں آئیں گی واپس آ جاؤ میں بھی آ جاؤں تم بھی آ جاؤ واپس آ جاؤ رب کی طرف رب نے زندگیاں دے دی ہیں پتہ نہیں کل کس کو نصیب ہوگی پتہ نہیں اگلا دن کس کو ملے گا کرو رب سے توبہ مانگو رب سے اس کی مغفرت وسارے ہو یہاں مغفرت رب کو والارض واپس آ جاؤ رب کی طرف دیکھو ان جہنم میں لٹکے ہوئے لوگوں کو دیکھو ان جہنم میں مارے کھاتے ہوئے لوگوں کو دیکھو جہنم میں جلتے ہوئے ان خوبصورت چہروں کو یاد کرو ان خوبصورت چہروں کو جو ہم سے چلے گئے آج قبروں میں تنہا پڑے ہوئے ہیں یاد کرو ان کو جو کل تک ہمارے ساتھ تھے اپنی موت کو قریب سے دیکھو کتنی قریب آ چکی موت ہر آنے والا لمحہ کتنا قریب لے گیا ہمیں موت کے واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ پیارے حبیب آسمانوں کی سیریں کرتے ہوئے ایسی جگہ پر پہنچے جس کو شریف الاقلام کہا جاتا ہے جہاں پر لوگوں کے اعمال لکھے جا رہے ہیں لوگوں کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے پیارے حبیب نے فرمایا میں نے دیکھا وہاں پر فرشتے لکھ رہے تھے اور ان کے قلم چلنے کی آوازیں آ رہی تھی ہاں عمل لکھے جا رہے ہیں سب کے عمل لکھے جا رہے ہیں ہر کسی کو اس کی کتاب پکڑا دی جائے گی وہ بھی فيقول هاهم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية عمال دي جائیں گے وَأَمَّا مَنْ كِتَابَهُ بِشِمَالِ اور جس کو اس کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دے دی گئی فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَا وَلَمْ أَسْرِ مَا حِسَابِيَا ربا مجھے میری کتاب نہ دی جاتی مجھے میرے امال نہ بتائے جاتے مالی حاضل کتاب لا يغادر رتن ولا کبھی الا اللہ انسان روئے گا اور کہے گا کیا ہوا اس کتاب کو کہ اس نے دو کچھ نہ چھوڑا نہ ذرہ چھوڑا نہ بڑا چھوڑا نہ چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا اس نے تو کچھ نہ چھوڑا وہ شریف البرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ پر بھی لے جایا گیا وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے ایک بیری کا درخت جس پر بڑے بڑے بیڑ لگے ہوئے بڑا خوبصورت درخت وہاں تک پہنچے جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہاں سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا اس سے آگے میرے پروں کی پرواز بھی نہیں ہے پیارے آقا کو ایک سبز رنگ کے تخت پر ایک سبز رنگ کی مخملی مسنت پر بٹھا کر سدرت المنتہا سے ہر سے محلہ کی طرف لے جایا گیا اللہ رب العزت کے حضور لے جایا گیا جس کو قرآن نے بڑے پیارے انداز میں کہا تم مدنا ادنا فأوحى إلى عبده ما ما جذب الفؤاد دیکھو پیارے حبیب کی پروازیں کہ آسمانوں پر گئے آسمانوں سے المنتہا پر گئے اب اپنے رب کے اتنے قریب ہو گئے فکان قوسین ادنا جیسا کہ تیر اور کمان قریب قریب ہوتے ہیں ایسا ہی پیارے حبیب رب کے قریب ہو گئے رب کی بارگاہ میں حاضری ہوئی سر بسجدہ ہوئے رب نے پیارے حبیب کی تعریفیں کی پیارے حبیب کو کہا کہ آپ کی امت بھی بڑی خوش نصیب آپ بھی بڑے خوش نصیب میں نے ساری کائنات آپ کے لیے بنائی سب کچھ آپ کے لیے بنایا گیا آج رب کا دیدار ہوا رب نے بڑی بڑی تعریفیں کی پیارے حبیب نے بھی رب کی تعریفیں کی اور پھر رب کے دربار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین تحفے دیے گئے وہ تین تحفے کیا تھے پہلا تحفہ نماز کا تحفہ تھا یار حبیب کو پچاس نمازیں دی گئی امت کے لیے دن رات پڑھنے کے لیے پچاس نمازیں دوسرا تحفہ سورت البقرہ کی آخری آیات وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یہ آیات تحفہ دی گئی تیسرا تحفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دیا گیا کہ اے پیارے حبیب آپ کی امت کا جو شخص بھی اللہ رب العزت پر ایمان لائے گا اور آپ کی رسالت پر ایمان لائے گا اور اسی ایمان کی حالت پر مر جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل نہیں فرمائیں گے بلکہ اس کے گناہوں کی سزا دے کر اس کو کبھی نہ کبھی جہنم سے ضرور نکال دیں گے لیکن ان کافروں کو ہمیشہ ہمیشہ عبد الآباد کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا خلوص فنار امت پر ختم کر دیا گیا یہ تین تحفے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے اور اس طرح یہ سفر ختم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لانے لگے جب آسمان چھٹے آسمان پر آئے حضرت موسا علیہ السلام وسلام ملے پوچھا کہ کیا لے کر جا رہے ہیں فرمایا پچاس نمازیں لے کر جا رہا ہوں موسا علیہ السلام وسلام نے فرمایا پیارے حبیب میں لوگوں کو جانتا ہوں میرا بنی اسرائیل سے واسطہ پڑا ہے لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے لوگ پچاس نمازیں نہیں پڑھیں گے آپ اللہ رب العزت کے پاس واپس جائیے اور ان نمازوں میں کمی کروا کر آئیے پیارے حبیب امت کے درد کو لے کر واپس اللہ رب العزت کے پاس گئے اللہ کے حضور جا کر درخواست کی کہ ربا نمازوں میں کچھ کمی کیجیے امت پر مشقت ہوگی رب نے فرمایا پینتالیس نمازیں کرتا ہوں پانچ نمازیں گھٹا دی گئی پیارے حبیب واپس آئے موسا سلاد السلام نے پوچھا کتنی لائے فرمانے لگے پینتالیس لایا فرمانے لگے یہ لوگ نہیں پڑھیں گے واپس جا کر کم کرا کر آئے پیارے حبیب واپس گئے پانچ اور نمازیں کم ہو گئی چالیس کرا کر آئے حضرت موسا علیہ سلاد السلام نے پھر فرمایا کہ دوبارہ جائیں میں ان لوگوں کو جانتا ہوں یہ نافرمان لوگ ہیں یہ چالیس نمازیں ادا نہیں کریں گے آپ واپس جائیں پیارے حبیب امت کے درد میں واپس گئے پانچ اور کم کروا کر لائے موسا علیہ السلام وسلام نے پھر بھیجا پھر پانچ اور کم کرا کر لائے ایسے آتے رہے جاتے رہے آخر میں جب گئے تو پانچ لے کر آئے اور پانچ بھی اس انداز میں لے کر آئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیارے حبیب آپ بار بار آ رہے ہیں امت کے درد میں آ رہے ہیں مجھے آپ کا بار بار آنا بہت اچھا لگتا ہے آپ بہت پیارے لگتے ہیں مجھے آپ کی امت بھی بہت پیاری لگتی کی ہے اور اللہ کے بندیوں رب کو دیکھو رب کو مسکراتے ہوئے دیکھو رب کے اس امت پر احسان دیکھو رب نے آخری فیصلہ فرمایا رب نے فرمایا جاؤ پیارے حبیب اپنی امت کو جا کر پانچ نمازیں دو اور ان سے جا کر کہہ دو کہ تمہاری ہر نماز دس نمازوں کے برابر ہے تم میں سے جو شخص بھی پانچ نمازیں ادا کرے گا رب اس کو پچاس نمازوں کا اجر دے گا رب اس کو پچاس نمازوں کا اجر دے گا تمہاری ایک نماز دس نمازوں کے برابر ہے پیارے حبیب خوشی خوشی پانچ نمازیں لے کر آئے حضرت موسا علیہ السلام وسلام نے پوچھا کیا لائے فرمانے لگے پانچ لایا موسا علیہ السلام وسلام نے کہا کہ پانچ بھی نہیں پڑیں گے کم کروا کے لائیں فرمانے لگے نہیں اب رب سے حیا آتی ہے دوبارہ نہیں جاتا یہ کہتے ہوئے واپس آ گئے یہ سفر ختم ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس سفر کی داستان سنائی ایمان والے ایمان لائے مشرقوں نے مشرقوں نے شک کرنا شروع کر دیا اعتراضات کرنا شروع کر دیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں اتنے سفر ہو گئے ایک رات میں یہ سب کچھ ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنا شروع کر دیے کہ بتائیں آپ بیت المقدس گئے ہیں تو اس بیت المقدس کے در و دیوار کہتے ہیں اس بیت المقدس کے ستون کہتے ہیں اس بیت المقدس کے دروازے کہتے ہیں اب دیکھو تو صحیح اگر کوئی شخص کسی جگہ کو ایک مرتبہ دیکھے تو وہ اس کے بارے میں سب کچھ نہیں بتلا سکتا بلکہ روزانہ بھی انسان کسی جگہ کو دیکھتا ہے لیکن اتنے غور سے نہیں دیکھتا کہ اس کے در و دیوار بتلا سکے اس کے دروازے بتلا سکے میں روزانہ اس مرکز کی مسجد کو دیکھتا ہوں یہاں پر نمازیں پڑھتا ہوں لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس مرکز کی مسجد کے کتنے ستون ہیں یا کتنی کھڑکیاں ہیں تو میں نہیں بتلا سکتا لیکن انہوں نے پیارے حبیب کی تقدیب کرنے کے لیے آپ کو جھٹلانے کے لیے سوال کرنا شروع کر دیے اللہ رب العزت نے بیت المقدس اور درمیان کے تمام پردے ہٹا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے بیت المقدس کو کر دیا وہ مشرق جو بھی سوال کرتے پیارے حبیب ان کو بتلاتے جاتے ان کی عقلیں حیران ہو گئی اور پیارے حبیب نے فرمایا اور لوگوں تم تو اتنی بات کرتے ہو اس سے آگے میری بات سنو میں نے وہاں سے آتے ہوئے شام کے راستے میں ایک قافلہ دیکھا جس قافلے کے اندر اتنے اونٹ ہیں اور ان میں سرنگ کے اونٹ ہیں اور ان قافلے کے آگے چلنے والے جو دو اونٹ ہیں ان دونوں اونٹوں کا رنگ یہ ہے اور ان پر اس قسم کی بوریاں سوار ہیں وہ اونٹ آ رہے ہیں اور وہ اتنے دنوں کے بعد فلاں دن تک مسجد حرام اور بیت اللہ شریف کے اندر آ جائیں گے کابت اللہ میں آ جائیں گے تم ان کو دیکھ لینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے ان اونٹوں کا جو نقشہ بتایا اس قافلے کے جو افراد کا نقشہ بتلایا اور اس قافلے کے اونٹوں کے جو رنگ بتلائے اور ان کے آنے کا جو وقت بتلایا لوگوں نے دیکھا کہ وہ قافلہ اسی رنگ و روپ کے ساتھ اسی وقت میں مکہ المکرمہ میں داخل ہوا صدق اللہ العظیم نبیه الكریم اللہ رب العزت کے نبی نے جو فرمایا سچ فرمایا جو کچھ دیکھا وہ سب کچھ سچ دیکھا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے یہ واقعہ ہے معراج ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق آموز واقعہ ہے اور ہدایت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم اس واقعے کو اپنے سامنے رکھیں اس واقعے کو یاد رکھیں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وما توفیقی اللہ بلّہ واخر الداوانہ الحمد للہ رب العالمین آئندہ نصیب انشاءاللہ اسی طریقے سے ایک جمعرات کو چھوڑ کر دوسری جمعرات کو ہوگی گرمی کا موسم ہے لیکن آپ حضرات تشریف لاتے ہیں اللہ رب العزت آپ کا کرانا قبول فرمائے کوشش کیا کریں کہ وقت پہ تشریف لے آیا کریں تاکہ اندر کے جو درد ہیں وہ بھی سن لیا کریں بہت اہم موضوعات پر بہت مفید ضرورت ہوتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے ہمارے آئندہ درد کے موضوعات انشاءاللہ اللہ رب العزت کے باغی مسلمان اور اسی طریقے سے جنت اور جہنم میں لے جانے والے آماد اور تیسرا موضوع ہماری سورہ الگ جو کر رہی تھی اس کا تکیمہ ہوگا ان شاء اللہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کی جائے گی زندگی رہی تو انشاءاللہ تو تمام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 معنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تعذب أمة محمد صلى الله عليه وسلم بذنوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من الجذام والبرس والجنون وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ومن أن نرد إلى أرذل العمر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة مسيح الدجال يا أرحم الراحمين هم سبكي صغيرة كبيرة گناه وكم عفر مالي مالي هم سبكي حال فرهم فرمالي يا أرحم الراحمين هم سبكي حال فرهم فرمالي مالک بہت برے حال ہو گئے ہمارے مالک بہت بری حالتیں بن گئی ہماری مالک مالک ہمارے دل کافر ہو گئے گناہ کرتے ہوئے ہمارے دلوں میں رتی بھر ندامت نہیں آتی سینا کر کے مالک آپ کے سامنے اکڑ کر چلے جاتے ہیں ہمارے مالک دن رات گنا کرتے ہیں مالک اپنی زندگی گناہوں میں کھپاتے کھپاتے کھپاتے مالک موت کے قریب سے قریب کر ہوتے چلے جا رہے ہیں مالک نے فرمایا مالک بدل دیجئے ہمارے دلوں کو مالک بدل دیجئے ہمارے دلوں کو مالک یہ کافر دل کیوں نہیں تڑپتا ہم کی یاد یہ کافر دل کیوں نہیں روتا بنا کر کے کیوں نہیں ڈرتے ہم جہنم سے مالک نہیں ڈرتے ہم قبر سے نہیں ڈرتے ہم قرآن سے مالک رحم فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک رحم مالک رحم فرما دیجیے مالک آپ تو اپنے بندوں سے ستر ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں مالک کوئی ماں اپنے بچوں کو جلتا ہوا نہیں دے سکتی کوئی ماں اپنے بچوں کو قبر میں لٹکا ہوا نہیں دیکھ سکتی کوئی ماں اپنے بچوں کو کوڑے کھاتے ہوئے مارے کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تو مالک آپ کیسے ہمیں جنگل میں ڈالے گے مالک رحم فرما دیجیے مالک مرنے سے پہلے ہماری زندگیوں کو بدل دیجیے مالک مالک ہماری زندگی کے اور دن کم ہو گئے موت اور قریب آ گئی لیکن ہم نہیں بدلے ہمارے دل نہیں بدلے ہمارے دن رات بے حگڑیاں کرنا غیبتیں کرنا آپ کی نافرمانیاں کرنا ہماری عادتیں بن چکا ہے مالک بہن فرما دیجیے مالک آپ کو یہ میری ماں کے پھیلے ہوئے دوپٹوں کا واسطہ مالک یہ میری روتی ہوئی بہنوں کا واسطہ مالک مالک یہ میرے بچوں کا واسطہ مالک مالک میرے شہیدوں کے ٹکڑوں کا واسطہ مالک مالک پیارے حبیب کی راتوں کا واسطہ مالک مالک پیارے حبیب کی نہ کا واسطہ مالک Thank you. يا ربنا الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو کریم تحب العفو افاق وانا یا کریم لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین انا کننا من الظالمین مالک یہاں کا وقت ہے مالک سورج کر رہا ہے مالک فرشتوں نے مجلسوں کو گھیرا ہوا ہے مالک فرشتوں کو حکم فرما دیجیے مالک وقت ہمارے ہاتھوں سے گزرتا جا رہا ہے مالک اپنے فرشتوں سے کہہ دیجیے اس مسجد میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کو معاف فرما دیجیے مالک معاف فرما دیجیے مالک ہماری اولاد پر ہمارے گھر والوں پر ہمارے بہن بھائیوں پر ہمارے خاندانوں پر رحم فرما دیجیے مالک ہم سب کی جہنم سے حفاظت پر دیجیے مالک ہمارے بچوں کی حفاظت پر دیجیے مالک جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور پر جو مریض ہیں ان کے گھروں میں کوئی مریض ہے ان کو مستقبل زیادہ فرما دیجیے جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما دیجیے جو روزی کے لیے تنگ ہے ان کو حلال رزق طیب نصیب فرما دیجیے ہم سب کو حلال رزق نصیب فرما دیجیے ہم سب کی حرام خوریوں سے حرام کاریوں سے حرام بینیوں سے حفاظت فرما دیجیے برے انجام سے برے وقت سے برے مناظر سے بری آفت سے ہماری حفاظت فرما دیجیے ہمارے جو لوگ آپ کی طرف آ گئے ہیں مالک ہم سے گزر گئے ہیں مالک ان کے حالوں پر رحم فرما دی ان کی قبروں کو روزہ جمعے دیوال جنا بنا دیجیے ان کو اعلیٰ علیت میں مقام نصیب فرما دیجیے امت کے مظلوموں کے حال پر رحم فرما دیجیے امت کے قائدیوں پر رحم فرما دیجیے جو کوئی بھی دشمنوں کی قید گئے اس کو رہائی نصیب فرما دیجیے ہمارے بھائی امار جتنے قیدی بھی ہیں بس سب کو نہیں لگے تشریف فرما دیجیے ہماری بہن کا سرافیہ کو رہائی نصیب فرما دیجیے ہماری امت کے مظلوم کشمیر کی مظلوم ماؤ بہنوں پر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہے ہماری ان پر رحم فرما دیجیے ہمارے مالک اپنا فضل فرما دیجیے مالک مالک ہماری قبر کے اندھیروں سے حفاظت فرما دیجیے مالک ہماری جہنم کی سختیوں سے حجر کی سختیوں سے حفاظت فرما دیجیے مالک مالک ہمارے جنت والوں میں ہمارے نام لکھ دیجیے مالک جہنمیوں کی فرشتے ہمارے نام نکال دیجیے مالک مالک ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجیے مالک مالک کی راہ میں جب تیری کر کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلبی ہی دیے جاتا ہے مجھے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جو نہیں میری بھر جاتی ہے مالک باپ پر بھر دیجیے مالک چند ہزار لوگ ہم بیٹھے ہیں مالک باپ پر بھر دیجیے مالك جی۔